انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے دن حمزہ کی لاش کے پاس آئے آپ اس کے پاس رکے آپ نے دیکھا کہ لاش کا مسئلہ کر دیا گیا ہے آپ نے فرمایا اگر صفیہ حمزہ کی بہن اپنے دل میں برا نہ مانتی تو میں انہیں یوں ہی دفن کیے بغیر چھوڑ دیتا یہاں تک کہ درند و پرند انہیں کھا جاتے پھر وہ قیامت کے دن ان کے پیٹوں سے اٹھائے جاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمر یعنی ایک پرانی چادر منگوائی اور حمزہ کو اس میں کفنایا جب آپ چادر ان کے سر کی طرف کھینچتے تو ان کے دونوں پیر کھل جاتے اور جب ان کے دونوں پیروں کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا مقتولین کی تعداد بڑھ گئی اور کپڑے کم پڑ گئے تھے چنانچہ ایک ایک دو دو اور تین تین آدمیوں کو ایک کپڑے میں کفنایا جاتا پھر وہ سب ایک قبر میں دفن کر دیے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھتے کہ ان میں کس کو قرآن زیادہ یاد تھا تو آپ اسے آگے قبلے کی طرف کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولین کو دفن کیا اور ان پر نماز نہیں پڑھی جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سولہ یہ حدیث صحیح ہے